حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک تصاویر والا کپڑا تھا میں نے اسے گھر میں ایک تاق کے سامنے بطور پردہ لٹکا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاق کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے اس لیے آپ نے کہا اے عائشہ اسے میرے سامنے سے ہٹا دو میں نے اتار کر اس کے تکیے بنا لیے سنن نسائی حدیث نمبر سات سو باسٹھ